حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر کے حصول کی غرض سے آپ کی میت میں جہاد کی نیت سے حاضر ہوا ہوں جب میں آیا تو میرے ماں باپ رو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا کر انہیں اسی طرح ہساؤ یعنی خوش کرو جس طرح انہیں رولایا اور غمکین کیا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو بیاسی